اور جس دن ظلم اپنی ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے مینی رسول کے ساتھ رالی ہوتی